مالک بن انس نے ہشام بن عروہ سے انہوں نے عباد بن عبداللہ بن زبیر سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے فرما رہے تھے اور آپ ان کے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے اور انہوں نے کان لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی آپ فرما رہے تھے اللہ مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملا دے صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار دو سو ترانوے